الحمد لله رب العالمين واشهد واشهد ان ان لا لا اله اله الا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلى عليه وعلى وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد ان معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال يا معاذ والله والله اني اني لو لو احبك احبك فقال اوصيك يا معاذ لا تد في دبر كل صلاة تقول اللهم اللہدکری کا و شکر کا عبادتك عبادت یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ابو داود اور نسائی کی حدیث ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے آج کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم اور پیاری وصیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور اس وصیت کے روایت کرنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بڑے ہی مشہور صحابی ہیں انصاری صحابی ہیں قبیل حضرت سے ان کا تعلق تھا سترہ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات کے اندر شرکت فرمائی اور پینتیس سال یا چونتیس سال کی عمر میں ان کی وفات بھی ہو گئی اور تعاون امواس میں انہیں شہادت ملی یعنی تعاون کی بیماری میں جہاں بڑے بڑے صحاب کرام شہید ہو گئے تھے یہ بھی وہیں شہید ہو گئے جیسے ابو بید الزراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس سن سترہ ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تعاون انہیں امواس آیا ہوا تھا حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے امت کے اندر یہی ہیں جیسے کہ نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ اور آپ فرماتے ہیں قرآن چار لوگوں سے پڑھنا سیکھو معاذ بن جبل سے اور عبداللہ بن مسعود سے اوب بن کعب سے اور سالی مولا حدیفہ سے یہ بخاری کی روایت ہے تو بڑے عظیم صاحبی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور آپ کی جب وفات ہوئی تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن ہی کے اندر تھے تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اس میں آپ کا توازو ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور یہ آپ کے حسن اخلاق حسن معاشرت اور صحابہ سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اس میں اپنائیت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو صحابہ کرام سے کس قدر محبت تھی اور کس قدر سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے حالانکہ یہاں تک کہ جو بھی آپ سے ملتا وہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ آپ مجھے سے پیار کرتے سب سے زیادہ آپ مجھے سے محبت کرتے تو آپ کے ہاتھ انہوں نے جو ہے معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو پکڑا اور یہ کہا کہ انی لوحب بک تین مرتبہ یا دو مرتبہ ہمارے بھی ان سے فرمایا یہ بہت بڑی دلیل ہے منقبت ہے فضیلت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جن سے محبت نبی کرے ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو یہ معاذ بن جبل کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں خاص طور پر ان سے ہمارے نبی نے فرمایا اور صحابہ سے فرمایا عموماً آپ نے فرمایا لیکن بطور خاص ان سے فرمایا کہ انی لوحب اللہ کی قسم بلا شبہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو یہ بہت بڑی دلیل ہے یا منقبت اور فضیلت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور یہ چیز جو ہے جو کسی کا کوئی ذمہ دار ہو یا سربراہ ہو اس کو اپنے ماتحت کے لوگوں سے پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے شفقت سے پیش آنا چاہیے اور اس میں باقاعدہ آپ کی زندگی کے اندر یہ ہمارے لیے درس اور نمونہ موجود ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پھر ہمارے بھی نے کیا فرمایا فقال اوسی کا یا معاذ اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے معاذ میں آپ کو میں تم کو وصیت کرتا ہوں کس بات کی وصیت کہ لاتد ان اور یہ وصیت آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے اس سے پہلے بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ آپ کا کوئی بھی قول اور عمل ہے وہ ساری امت کے لیے اگر وہ عمل آپ کے لیے خاص ہے اس کی بات الگ ہے ورنہ آپ کا قول اور آپ کا فرمان پوری امت کے لیے تو آپ کی وصیت گرچہ آپ نے کہا اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں لیکن اس کے اندر سب لوگ شامل ہیں یہ وصیت سب کو شامل ہے سب کے لیے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے رضی اللہ عنہ کو بھی وصیت فرمائی تھی یہ مسد احمد کی صحیح روایت ہے ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایوہ الناس فی دعا اے لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو تم لوگ کہ دعا کے اندر یعنی محنت کرو کوشش کرو اشتہاد کرو دعا کے اندر یعنی اچھی اچھی دعائیں کرو ہمارے نبی نے کہا ان سے تو پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا قولو تم لوگ کیا کہو اللہ معین اللہ دکری کا و شکر و حسن عبادت یہ یہ نبی نے سب کو سکھایا تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی وصیت اگرچہ کسی ایک فرد کے نام سے ہو لیکن وہ وصیت سب کے لیے ہوتی تو مانوی نے کیا فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا معاذ لا فی دبر کل سلاطن اے معاذ ہر فرض نماز کے آخر میں تم یہ کہنا نہ چھوڑنا کیا نہ چھوڑنا اللہ معین علا اللہ کا و شکرک و وہ حسن عبادت اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر اپنے ذکر پر اور شکر پر اور اچھی طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر اللہ ابراہن تو ہماری مدد فرما بڑی پیاری دعا ہے بہت پیارا ذکر ہے کیونکہ انسان کو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتا اپنی آنکھ کی پلکوں کو جھپکا نہیں سکتا اپنی انگلی اور ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ ابراہین کی طرف سے حکم نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو دنیا میں کوئی بھی پتہ اللہ ابراہین کی اجازت اور حکم کے بغیر نہیں گرتا لہذا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا ہے اللہ کی مشیت نہیں ہوتی ہے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا ہے ہمارے پاس بھی مشیت ہے لیکن ہماری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ عین یہ تم دعا پڑھا کرو کہ اللہ ابامن تمہاری مدد فرما اللہ فرماتا کہ وہ یعنی یعنی ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ عین اللہ ذکر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرو کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے تو ذکر پر مدد کر ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونی چاہیے ہمیشہ انسان اللہ کو یاد رکھے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ ابامن سے یاد رکھتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ انسان مردہ ہے اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے ذکر کرتا ہے وہ انسان زندہ ہے جی تو ذکر کرنے کی بہت بڑی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر آئے ہوئی ہے اور ذکر کیا ہے ذکر پورا دین ہے نماز پڑھنا بھی ذکر ہے روزہ رکھنا ذکر ہے اور مدد کرنا ذکر ہے امر بالمعروف ذکر ہے نہیں منکر ذکر ہے سب ذکر ہے پورا ذکر ہے کیونکہ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تبھی نئے کام کرتا ہے تو انسان جو بھی نئے کام کرتا ہے وہ سب کے سب ذکر کے اندر شامل ہے وہ عقم صلاح علیہ ذکری میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کیجیے تو انسان جب نماز پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے اس طریقے سے انسان روزہ رکھتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو کوئی بھی انسان بات کرتا ہے وہ سب کے سب ذکر کے اندر آتا ہے تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ تم یہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اپنے ذکر کی اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما ہمیں توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں وہ شکر کا اور تیرے شکر تیرا شکر کر سکوں شکر بہت بڑی عبادت یہ بھی ہے بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بندے کو چیز مل جاتی اور ہر انسان کے ساتھ اللہ ابامن کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان تمام نعمتوں کو انسان گر نہیں سکتا اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے دماغ کی بات کرنے کی اور اس طریقے سے دیکھنے کی اور چلنے پھرنے کی سوچنے کی مال کی اولاد کی یہ سب کے سب اللہ کی نعمتیں ہیں رزق یہ سب رزق ہے رزق صرف مال کا نام نہیں ہے رزق علم ہے رزق مال ہے رزق اولاد ہے رزق منصب ہے رزق صحت ہے دولت ہے اور ہاتھ پاؤں سوچنے کی طاقت یہ سب کے سب رزق ہیں اللہ رب العامن کی طرف سے جب رزق کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً مال کی طرف ہماری ہمارا دماغ چلا جاتا ہے کہ رزق سے مراد مال ایسا نہیں ہے رزق جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق ہے اور سب کچھ اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے یہ ہماری شکل و صورت یہ ہمارا دماغ سوچنے کی طاقت ہاتھ پاؤں اور دیگر نعمتیں منصب مال دولت اولاد بیوی اور اس طریقے سے جو بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں انسان تمام نعمتوں کی نہیں سکتا لہذا ان تمام نعمتوں پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پریشانی پر انسان صبر کرے آزمائش کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں اور جب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملیں تو انسان متکبر نہ ہو جائے انسان گھمنڈ نہ گھمنڈی نہ بن جائے سرکش نہ ہو جائے اور ان نعمتوں کو یہ سمجھے کہ تو میری کوششوں کا نتیجہ ہے نہیں یہ اللہ ابامن جس کو چاہتا عطا کرتا ذال کا فضل اللہ یوتی ہے میں شاہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ دیتا ہے سب کو تو اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ ابامن کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اگر کوئی ایک نعمت انسان کے پاس نہیں ہے تو ہزارہ ہزار کروڑہ کروڑ نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے جو برسر روزگار نہیں اس کی نوکری چھوٹ گئی نوکری یہ بھی ایک رزق ہے اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے لیکن وقتی طور پر نوکری انسان کی چھوٹ گئی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ میں تو پریشان ہوں سال بھر سے ہمارے پاس نوکری نہیں ہے لیکن نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی اللہ ابامن کی نعمتیں اور موجود ہیں الحمد اسلام کی دین کی صحت کی اور مال کی اور دیگر چیزوں کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں کیا یہ نعمتیں اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہم سے کہ ہم اللہ رب کا شکر ادا کریں لہذا ہمیشہ انسان کو اللہ ابّامن کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دنیاوی چیزوں میں انسان کو اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے دینی لحاظ سے اپنے سے اوپر کو آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو آپ دیکھیں تبھی انسان کو سکون ملے گا سبھی تبھی انسان کے پاس کناعت آئے گی تبھی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور تبھی انسان ان نعمتوں کی قدر کرے گا تو شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے اور یہ شکر ادا کرنے سے اللہ کی نعمتیں باقی رہتی ہیں جو انسان نا شکری کرتا ہے نا قدری کرتا ہے وہ ساری نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ نعمتیں باقی نہیں رہتی اس لیے اگر نعمتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ برقرار رہے ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہمارے ساتھ رہیں تو ہمیشہ اللہ برامین کو کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں الحمد للہ اللہ کل حال ہمیشہ انسان اللہ برامین کا شکر ادا کرے کیونکہ اصل دینے والا وہی ہے اصل وہی ہے باقی سب اسباب ہیں ورنہ اثر دینے والا اللہ رب العالمین کوئی بھی نعمت اور دولت ملتی ہے ہم کو وہ اثر دینے والا اللہ رب العالمین اور سبب بنانے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ حسن عبادت اور اچھی طریقے سے اپنی عبادت کی تو ہماری مدد فرما اچھی عبادت کیا ہے جس میں انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات کرتا ہے اور نبی کے طریقے پر کرتا ہے اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کی قبولیت کے لیے دو اہم اور بنیادی شرطیں اخلاص کا ہونا اور یعنی خالص و عمل اللہ ہر غلامین کے لیے ہو ریا کاری دکھاوا شہرت اور نمود مقصد نہ ہو بلکہ مقصد اللہ ہر غلامین کی رضا ہو خالص وضح اللہ خالص اللہ سبحان و تعالیٰ انسان اس عمل کو انجام دے اور دوسرا دوسری جو بنیاد بنیادیں شرط ہے وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو یہ دونوں شرطیں جب پائی جاتی ہیں کسی عبادت کے اندر تب اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور وہ عبادت صحیح ہوتی ہے وہ عبادت صحیح بھی ہوتی ہے اور قبول بھی اللہ ابامن فرماتا ہے اگر انسان مخلص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی اب اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی صحیح وہ عبادت وہی ہوگی سنت کے مطابق آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی اور اگر انسان سنت کے مطابق تو کرتا ہے لیکن مخلص نہیں ہے تو عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا یہ ظاہر میں تو صحیح نظر آتا ہے صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے ظاہر میں لیکن مخلص نہیں ہے وہ ریا کاری کے طور پر نماز پڑھتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے مانوی فراہ کی جو جہاد کرتا ہے کاری کے طور پر تو اس کے لیے بھی جو ہے سزا ہے اور قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا جس نے جہاد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تو نے کیا کیا وہ کہے گا کہ میں نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو انہیں اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ مجاہد کہیں بہادر کہیں طاقتور کہیں تجھے کہا گیا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا ایسے عالم کو لایا جائے گا سخی اور مالدار کو لا جائے گا صبر نے ایک اعمال کیے لیکن ان کے یہاں اخلاص نہیں تھا تو اخلاص ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ انسان سنت کے مطابق عمل تو کرے ظاہر میں جیسے مانوی نماز پڑھی ویسی نماز پڑھتا لیکن مخلص نہیں وہ تو یہ عمل ظاہر میں صحیح تو ہے لیکن اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے کون عمل صحیح اور مقبول ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو تو بڑی اہم وصیت ہمارے میں نے فرمائی لہٰذا یہ دعا انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے یہ دعا کب کرنا ہے کیا نماز کے اندر کرنا ہے یا نماز کے بعد کرنا ہے اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ دبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور دبر کا دونوں معنی ہوتا ہے ایک تو یہ معنی یہ ہے کہ یعنی سلام پھیرنے کے بعد نماز کے بعد یعنی اس عمل کے بعد نماز کے بعد ہمارے نے کیا فرمایا دبر کل سلاطن ہر فرد نماز کے بعد تو دبر کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے نماز کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی ایک معنی ہوتا ہے جیسے اللہ کے کسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری سے مسلم کی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کےسول نے فرمایا کہ انّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول فی دبر کل اضا سلم کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا اللہ لہ الملک و لہ الحمد و امید وہ والا کل شین قدیر اللہ علامان علامہ کر جد تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ یہاں پر دبر سے مراد سلام پھیرنے کے بعد کیونکہ یہاں پر کیا لفظ ہے سلم جب آپ سلام پھیر لیا کرتے تھے اسی طریقے سے بخاری ہی کی ایک روایت ہے ابو حرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے جو وہ صحابہ جو فقیر تھے جن کے پاس مال نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ جو مال والے ہیں وہ بڑے بڑے درجات لے کر کے چلے گئے اور نعمتیں انہیں مل گئیں اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ لوگ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے وہ جی ہم جہاد کرتے ہیں ویسے وہ بھی جہاد کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مال ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے میں نے کیا فرمایا افلا اخبر کم امرن تدری کن امن کانا قبل کم کیا میں تم لوگوں کو اسی بات نہ بتاؤں کہ جو تم سے پہلے کے لوگ ہیں ان کو تم پا لو جب وہ عمل کرو وہ تسبقون من امن جا اباد اور جو تمہارے بعد آئیں تم ان کو ان پر سبقت لے جاؤ اس عمل سے ولا یات یادم بسلم تم بھی اللہ من جا بسلی اور کوئی بھی آدمی اس طریقے سے لے کر کے نہ آئے جو تم نے کیا مگر جب تک کہ وہی عمل نہ کرے جو تم لوگوں نے کیا ہے تو سب بہون فی دبر کل صلاطن اشرا و تحمدون اشرا و تو کہ برون اشرا ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ تصویر پڑھو دس مرتبہ الحمد اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہو اور بخاری کی ایک دوسری روایت کے اندر ہے تو سب بہنا و تہمدون تو خلف کل صلاطین سلاثن و صلاطین یعنی ہر فرض نماز کے بعد پیچھے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہو تینتیس مرتبہ الحمد للہ کہو اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو تو اس میں واضح ہو گیا کہ یہاں پر فرض نماز کے بعد مراد ہے تو دبر کا معنی ایک تو بعد کا ہوتا ہے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس لیے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو دعا ہے وہ فرد نماز کے بعد کہیں گے جی ہاں تو اور دبر کا ایک دوسرا معنی کیا آتا ہے کہ آخر میں نماز سے فارغ ہونے سے پہلے نماز کے آخر میں یہ بھی دبر کا معنی آتا ہے اسی لیے جو جانور ہوتا ہے اس کی پوچھ کو دبر کہتے ہیں کیونکہ سب سے پیچھے ہوتی ہے وہ اور اس کے جسم ہی کے اندر ہوتی ہے اس لیے اس کو دبر کہا جاتا ہے اور انسان جس راستے سے پیخانہ کرتا ہے اسے دبر کہا جاتا ہے وہ بھی پیچھے ہوتی ہے وہ جگہ پیچھے ہوتی ہے تو دبر کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کے آخر میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے اور یہاں بھی جب اگر کوئی ایسا کرینہ موجود ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہاں پر دبر سے مراد نماز کے اندر ہے تو معنی لینا متعین ہو جاتا جیسے ابو داود کی روایت ہے کہ یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسی کے نبی نے کیا فرمایا لا ان نفی دبر کل سلاطن ہر فرض نماز کے پیچھے یعنی آخر میں یہ پڑھنا تم نہ بھولنا یہاں پر دبر سے کیا مراد ہے یہاں پر دبر سے مراد یہ ہے نماز کے آخر میں کیوں اس لیے کہ ایک حدیث آتی ہے جس میں نماز کا ذکر موجود ہے کہ فی صلاح کہنا جیسا کہ نسیح کی روایت ہے کہ امام نسیح نے اسی حدیث کی روایت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہمارے بین ان سے فلا تدا انتقول تم ہر نماز میں یہ کہنا مت چھوڑنا کیا رب عین اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اور اس کو بھی امام البانی نے صحیح قرار دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر نماز کے اندر مراد ہے یہاں پر دبر سے مراد اگرچہ دبر کے دونوں معنی ہیں کہ نماز سے کے بعد اور دوسرا ماں نماز کے اندر ہے اور اگر کوئی قرینہ موجود ہے یا لفظ ایسا موجود حدیث کے اندر جو کسی ایک معنی کی تعین کر دیتا تو وہ معنی وہاں لیا جائے گا لیکن اگر ایسا لفظ ہے یعنی اس کی تعین نہ کی گئی ہو تو اس صورت میں انسان کو اختیار ہوتا ہے چاہے تو وہ نماز کے اندر پڑھے نماز کے بعد پڑھے کیونکہ دبر کا دونوں معنی ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو سنسی کی حدیث ہے اس سے معنی واضح ہو گیا کہ یہاں پر دبر سے مراد نماز کے اندر ہے ہمارے بھی نے کیا فرمایا فی کل صلاح ہر نماز کے اندر ہر نماز میں معلوم ہے کہ اس کو ہمیں نماز کے آخر میں پڑھنا اور میں سمجھتا ہوں یہی مسئلہ زیادہ راج ہے اس کے اندر اس دعا کے کرنے میں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہیں سلام پھیرنے کے بعد نہیں بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ ایک حدیث دوسرے حدیث کے معنی کی وضاحت کر دیتی ہے لفظ دبر اگرچہ دونوں معنوں کو محتمل ہوتا ہے اور اسے دونوں معنی مراد ہوتے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ حدیث آ گئی جس میں مانبی نے فرما دیا کہ فیق الصلاطن ہر نماز کے اندر تو یہ معنی واضح ہو گیا کہ اب یہاں پر اسے ہمیں نماز کے اندر ہی پڑھنا لہذا یہی صحیح بات ہے کہ اس دعا کو نماز کے اندر پڑھا جائے گا اس سے پہلے جو ہم نے بتایا لا الہ الا لا شریک لا لہ الملک و الحمد کل قدیر اللہ علامہ علامہ علامہ ولا ولا منات من منعقد یا اس طریقے تصبیح پڑھنا تحمید پڑھنا نہیں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہنا تینتیس مرتبہ الحمد للہ کہنا تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا یا اس طریقے سے کیا نام ہے آیت القرسی پڑھنا یا معذت جو ہے سور فلق ناس اور سور اخلاص پڑھنا ان سب کو آپ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے کیونکہ اس میں بھی اعزاز سلمہ کا لفظ موجود ہے لہذا جہاں موجود ہے جو لفظ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اور اگر کوئی دعا ایسی ہے جس کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ اسے کب کرتے تھے دبر کا لفظ ہے تو اس میں انسان نماز کے اندر پڑھ لے تو بھی کافی ہو جائے گا اور نماز کے بعد پڑھ لے تو بھی کافی ہو جائے گا لیکن یہ جو دعا رب عینی اللہ ذکر کا و شکر وہ حسن عبادتک یہ واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی تھی نماز کے اندر پڑھنے کی کیونکہ سون نشی حدیث فی کل سلاطین ہر نماز کے اندر آپ اسے پڑھا کریں اور سلاد کا لفظ جو ہے کیا ہے یہ عام ہے یعنی فرض نماز بھی داخل ہے اور دیگر مصنون نمازیں بھی داخل ہیں ہر نماز داخل ہے لہذا ہر نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے انسان کو اس کو پڑھنا ہے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دبر کا معنی میں بتاتے ہوئے وہ دبر الصلاح نماز میں لفظ دبر کا کیا مطلب ہے وہ کہتے یہ السلام قبل وباد ہو سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں کا اعتبار رہتا ہے یعنی اس کے دونوں معنی ہوتے سلام سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد وہ کانا شیخ ہونا اور ہمارے شیخ یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یورج جے یقون قبل السلام وہ اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ سلام سے پہلے پڑھنا چاہیے فراجہ فی فقال تو ہم نے مراجہ کیا اس کو تو کیا انہوں نے کہا دبر و کل شعین من ہو کا دبر الحیوان کی دبر جو ہے ہر چیز کا اسی میں سے ہوتا ہے جیسے حیوان کا دبر ہوتا ہے حیوان کی جو پونچھ ہوتی ہے حیوان کے اندر ہی ہوتی ہے حیوان سے باہر نہیں ہوتی ہے لہذا وہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے اور جہاں تک اس دعا کی بات ہے تو اس کے اس کے لیے تو واضح طور پر دلیل بھی آ گئی کہ ہمارے نبی نے معاذ بن جبل کو نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دیا تھا اس طریقے سے ابن عثمیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر جو ہے ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر مراد دبر الصلاح سے کیا ہے نماز کا آخر مراد ہے اور یہاں پر ایک بات اور علماء نے بیان کی ہے اور وہ یہ ایک قاعدہ سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ نصوص کے اندر وہ نصوص جس میں دبر کا لفظ موجود ہے دبر الصلاح وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کس چیز کا حکم ہے اگر وہ ذکر ہے جیسے تصویر اور تحمید ہے تکبیر ہے آیت الکرسی کا پڑھنا ہے یا سور فلق سور سور اخلاص کا پڑھنا ہے تو وہاں پر دبر سے مراد نماز کی فراغت کے بعد ہوگا سلام پھیرنے کے بعد پڑھا جائے گا اور اگر وہ دعا ہے تو وہ کب پڑھیں گے اس کو اس کو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا جائے گا یہ قاعدہ علماء نے بیان کیا ایک قاعدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ دبر الصلاح کا مطلب کیا ہے اگر وہ جن نصوص کے اندر دبر الصلاح کا لفظ آیا ہوا ہے تو اگر وہ ذکر ہے جیسے سبحان اللہ پڑھنا الحمد اللہ پڑھنا اللہ اکبر پڑھنا آیت الکرسی پڑھنا یا سور فلق سورنا سور اخلاص پڑھنا یہ سب ذکر ہے تو یہ ذکر اگر ہے تو اسے سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے اور اگر وہ ذکر نہیں بلکہ دعا ہے تو اس کو نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں گے جیسے یہ دعا ہے رب عینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن بات ہی کی دعا ہے لہذا اس کو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا جائے گا جی شیخ نواز رحمۃ اللہ سے ہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ احادیث کے اندر دبر صلاح سے کیا مراد ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں دعا ہے یا ذکر ہے تو اگر ذکر ہے تو بعد صلاح ہے اور اگر جو ہے کیا نام ہے کہ یہ دعا ہے تو نماز کے اندر ہے تو کہتے ہیں کہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ دبر کا لفظ سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے آخر پر بھی اس کو بولا جاتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد کی بھی حالت پر اسے بولا جاتا ہے اور اس کے تعلق صحیح حدیثیں آئی ہوئی ہیں لیکن زیادہ تر جو مراد ہوتا ہے اگر وہ دعا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا کہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا کرنی ہے سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا کرنی ہے اور پھر انہوں نے دو تین مثالیں دی انہیں میں سے ایک مثال یہ بھی دی ہے جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی تو خلاص کلام ہمارا یہ ہوا کہ دبر صلاح جب کہا جائے گا تو دو معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے ایک سلام پھیرنے سے پہلے اور ایک سلام پھیرنے کے بعد اگر نصوص کے اندر دلیل موجود ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہے تو سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے اور اگر یہ نس کے اندر موجود ہے کوئی سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں گے لیکن جہاں پر کوئی اشارہ یا کنایا نہیں ہے یا وہاں پر واضح نس نہیں موجود ہے بلکہ صرف دبر کا لفظ آیا ہوا ہے تو اس موقع پر کیا کریں گے تو اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق دعا سے ہے تو انسان نماز میں پڑھے گا اسے سلام پھیرنے سے پہلے اور اگر اس کا تعلق جو ہے ذکر سے ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یہ سب کہنا یا اس طریقے سے آدر کرسی وغیرہ پڑھنا تو انسان اس کو سلام پھیرنے کے بعد پڑھے گا اس کو سلام پھیرنے کے بعد پڑھے گا کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد روایتوں کے اندر اس کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد انہیں پڑھا کرتے تھے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رب عینی اراضی کے کا و شکر یہ ہمیں نماز کے اندر پڑھنا چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ سون کی جو حدیث ہے اس میں اس بات کی تعین کر دی گئی یہاں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر کسی آدمی سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کو بتانا بھی چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیوں جب آپ بتائیں گے تو اس کے دل کے اندر بھی آپ کی محبت پیدا ہوگی اور اس طریقے سے آپس میں رشتہ قائم ہو اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں گے جو اسلام کا مطلوب ہے اس لیے ہمیں جس سے محبت اسے بتا دینا چاہیے اور جس کو بتایا جائے اس کو یہ کہنا چاہیے احب اللہ الزی احبب تنی لہو یا احبب تنی فی یہ دعا انسان کو پڑھنا چاہیے یعنی یہ کہنا چاہیے یعنی اگر آپ جائیں کسی سے کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کیا کہیں کہ اس آدمی کو کہنا چاہیے کہ احب بک اللہ الزی احبب تنی لہ جی جی یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دو جس جس میں جو ہے تم نے مجھے محبت کی ہے اللہ ابامن تمہیں اپنا محبوب بنا لے اللہ تعالیٰ تمہیں تم سے محبت کرے تو انسان کو یہ پڑھنا چاہیے اگر یہ عربی نہیں آتی انسان اردو میں کہہ دے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے اس لیے کے الفاظ کہنا چاہیے تو یہ معلوم ہوا کہ انسان کو بتانا چاہیے کیونکہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے کہا کہ تم جا کر کے ان کو بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہی پر آج اپنی بات ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر ہمیں ان تمام وصیتوں کو عمل کرنے کی توفیق دامن جزاکم اللہ خیر وسلامت وسلام رسول اللہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ